اللہ اللہ اللہ میرے اکئی جھومو میرے اکئی جھومو میرے جھومو میرے اے جھومو میرے دتا جھومو پیارے اے جھومو میرے مولا جھومو عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی دل بڑا مسرور مسرور ہے عید دیوانوں کی تو عید دیوانوں کی تو بارہ ربی نور ہے میرے آتا جھومو میرے دتا جھومو ہمیں آئے جمو میرے یاور آئے جمو میرے آئے چمو میرے آئے چمو میرے آتا اس طرف جو نور گئے تو اس طرف بھی نور گئے اس طرف جو نور گئے تو اس طرف بھی نور گئے اس طرف جو نور گئے تو اس طرف بھی نور ہے ذرا ذرا سب جہاں کا ذرا ذرا سب جہاں کا نور سے معمور ہے میرے آتا جھومو میرے داتا آئے جھومو میرے آکا جھومو میرے داتا آئے جھومو سرکار آمد مدمر آبا دلدار کیوں مدمر آبا خار کی آمد مدمر آبا دلدار کی مدمر آبا میرے آکائے جھومو میرے داتا جھومو میرے حامی آئے جمو میرے یاور آئے جھومو میرے آکا میرے داد آئے جمع میرے آتا آئے جمع ہر ملک ہے شاد خش آج ہر ایک ہو رہ گئے ہر ملک ہے شاد خش آج ہر ایک ہو رہ گئے ہر ملک ہے شاد خوش آج ہر ایک ہو رہ گئے ہاں مگر شیطان ہاں مگر شیتا بم بڑا رنجور گئے آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو میرے آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو سرکار کی مد مر آبا دلدار کی مد مر آبا سب جھوم کے بولو مر آبا سب مل کر بولو مر آبا میرے آکا میرے داتا جھومو میرے آقا جھومو میرے داتا جھومو میرے آمی آئے جھومو میرے یا بر آئے جھومو میرے آکا جھومو یاد سرکار سے ظلمت ہوئی کاپور ہے آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کاپور ہے آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کاپور ہے کیا زمین کیا آسماں کیا زمین کیا آسماں ہر سمت چھایا نور ہے میرے دتا جھومو میرے آکائے میرے دتا جھومو سرکار آمد مر آبا کی آمد مر آبا ہم کی آمد مر آبا انوار آمد مر آبا میرے میرے آقا جھومو میرے جھومو میرے آقا جھومو میرے آقا جھومو میرے دادا جھومو جشن میلا النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم جشن میلا النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم مسکراتی ہے بہارے مسکراتی ہے بہارے سب پدا پر نور ہے جھومو میرے دتا جھومو سرکار کی آمد مر آبا کی آمد مرحبا مر آبا سب مل کر بولو مرحبا آقا کی آمد مر آبا میرے آقا جھومو میرے داتا جھومو میرے آقا جمع میرے دادا جمع میرے حامی آئے جمع میرے یابر آئے جمع میرے آقا آکائے جمع غم کے بادل چھٹ گئے ہر غم کا مارا جھوٹا غم کے بادل چھٹ گئے ہر غم کا مارا جھوٹا غم کے بادل چھٹ گئے ہر غم کا مارا جھوٹا آ گیا خوشیاں لیے آ گیا خوشیاں لیے گے ربی انور گئے داتا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو میرے آکائے جما میرے آکائے جما میرے دادا جما آمنا تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو آمنا تجھ کو مبارک آمنا تجھ کو مبارک آمنا تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو آمنا تجھ کو مبارک شاہ میلاد ہو تیرا آنگن نور بلکہ تیرا آنگن نور بلکہ گھر کا گھر سب نور ہے میرے آقا آئے جھومو میرے آئے جھومو سرکار کی آمد مر آبا کی آمد مر آبا کی آمد مر سب جھوم کے بولو مر آبا حضور کی آمد مر آبا نور کی آمد مر آبا میرے آتا جھومو میرے آئے میرے اکائے کام میرے دتا جھمو ہوں غلام مصطفیٰ اتار کا دعوا ہے یہ ہوں غلام مصطفیٰ اتار کا دعوا یہ ہوں غلام مصطفیٰ اتار کا ہے یہ کاش آقا بھی یہ فرمائے کاش آقا بھی یہ فرمائے ہمیں منظور ہے میرے آقا جھومو میرے داتا جھومو میرے آتا جھومو میرے داتا جھومو میرے آکا جھومو میرے داتا جھومو میرے آکا جھومو میرے داتا